ابو حریرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دنیا کی آگ جسے تم جلاتے ہو جہنم کی آگ کے ستر حصوں میں سے ایک ٹکڑا ہے لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر یہی آگ رہتی تو کافی ہوتی آپ نے فرمایا وہ اس سے انہتر حصے بڑی ہوئی ہے ہر حصے کی گرمی اسی آگ کی طرح ہے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو نواسی یہ حدیث صحیح ہے